السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 495 یہ بھی ٹو ان ون سبق ہے فوراً عمل کر لیجئے یہ حدیث کے اوپر عن ابی حریرت رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإن أتاني يمشي ہر ولطن الحدیث رواہ البخاری ترجمہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے میں حدیث پڑھوں تو صلی اللہ علیہ وسلم ضرور پڑھ لیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں میں بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں اور اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں سبحان اللہ یہ حدیث سنتے سنتے اللہ کو دل میں یاد کرو فوراً تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو وہاں یاد کریں گے اور اگر وہ میرا مجمع میں ذکر کرتا ہے تو میں اس مجمع سے بہتر یعنی فرشتوں کے مجمع میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں اگر بندہ میری طرف ایک بالشت متوجہ ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اگر میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں دو ہاتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں یہ حدیث بخاری شریف میں ہے زبردست حدیث ہے فوراً اللہ کا ذکر کر لو تو اللہ تعالیٰ آپ کو یاد کریں گے وہاں دیکھو میں پڑھ رہا ہوں سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر ولا حول ولا قوت اللہ باللہ علی عظیم آپ بھی پڑھ لیں کوئی دیر نہیں لگے گی میں نے پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے میرا ذکر میں نے ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ بھی میرا ذکر کر رہے ہیں یعنی مجھے یاد کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ دل میں بھی اللہ کو یاد کرو اور ایک بات یاد رکھنا زبان سے بھی اللہ کو یاد کرو دل سے بھی اللہ کو یاد کرو تو اللہ ہمارے ساتھ ہو جائیں گے حدیث شریف میں آتا ہے نا ماحول دادا کرانی ہاں فت کرو یاد اد کر قرآن شریف میں مجھے یاد رکھو میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا تو فوراً یاد کر لو اللہ تعالیٰ کو ذکر کر لو کچھ بھی پڑھ لو اخلاص پڑھ لیجئے یا ماں باپ کے لیے دعا کر دیجئے رب رحم ہما کما رب یعنی ثقیرہ یا کم سے کم اشد اللہ الا اللہ واشد ان محمد رسول اللہ پڑھ لیجئے فوراً اللہ آپ کو یاد کریں گے کتنے مزے کی چیز ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے یہ حدیث اپنے بچوں کو یاد کرواؤ اور اس طریقے سے یاد کروائیے کہ بچوں کو کہو کہ بچوں تم اللہ کو یاد کرو گے تو اللہ تمہیں یاد کرے گا اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کے عطا فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ واخر ان الحمد للہ رب العالمین